كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم کی حمد و ثناء بڑائی اور بزرگی اس ذات واحد کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے جس نے اپنے فضل خاص سے اپنی رحمت سے اپنے احسان سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا معزز بھائیوں دیوی ملی ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں رمضان کا مہینہ پا جانا یہ اصل نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مہینہ آتا ہے جاتا ہے دن آتے ہیں جاتے ہیں راتیں آتی ہیں ختم ہوتی ہیں انسان چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے فقر و فاقہ صحت تندرستی زندگی کے تمام مراحل سے سارے انسان گزرتے ہیں اس مہینے کا پا جانا یہ اہم نہیں ہے اصل یہ ہے اہم یہ ہے اس مہینے کو پا جانے کے بعد اس مہینے سے فائدہ اٹھانا اس کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے انعامات اور اکرامات سے فائدہ اٹھانا یہ اصل ہے ورنہ یہ مہینہ تو سب کو ملتا ہے ایک کافر کا بھی یہ مہینہ ملتا ہے ایک منافق کو بھی یہ مہینہ ملتا ہے ایک فاسق کو بھی یہ مہینہ ملتا ہے اصل یہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کرم کر دیا احسان کر دیا رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا لیں اپنے آپ کی مفرت کروا لیں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے نیک اعمال کر کے اللہ کے مقرب بندے میں اپنے آپ کو درج کروا لے یہ اصل ہے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں کیا مطلب ہے سوم کا سوم کا مطلب کیا اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ کوتاہیوں کا شکار ہے سوم عربی لفظ ہے سوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا یا اپنے آپ کو روک لینا اسے سوم کہا جاتا ہے لغت کے اندر ڈکشنری میں سوم کا معنی ہے رک جانا یا اپنے آپ کو روک لینا کس چیز سے روک لینا کس چیز سے رک جانا گناہوں سے برائیوں سے برے اعمال سے نہیں یہ مطلب نہیں ہے روزے کا کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے یہ مطلب نہیں ہے گناہ اور برائی سے تو ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ برائی اور گناہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہے کوئی برائی کرنا کوئی گناہ کرنا سب کے لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے جھوٹ بولنا ہمیشہ آرام ہے رشوت لینا ہمیشہ آرام ہے جھوٹی قسمیں کھانا ہمیشہ آرام ہے دھوکہ دینا قیمت کرنا چغل خوری کرنا ہمیشہ حرام ہے یہ شرک کرنا بدعت کرنا ہمیشہ حرام ہے ایک لمحے کے لیے بھی چیزیں کسی کے لیے حلال نہیں ہوتی تو کس چیز سے رک جانا سوال یہ ہے کہ کس چیز سے رک جانا ان چیزوں سے رک جانا جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سی چیزیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے وہ چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے کھانا پینا حلال ہے نا اللہ نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں سب حلال ہمارے لیے پاکیزہ چیزیں چیزیں کھانا پینا حلال انسان کی زندگی اسی پر قائم ہے انسان اگر بھوکا رہتا ہمیشہ ہمیشہ کھانا نہیں کھاتا تو حرام اس کے لیے پہ نفس کو عذاب دیتا تکلیف دیتا اللہ نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی کھانا ہمارے لیے حلال ہے پینا حلال ہے بیوی کے پاس جانا حلال ہے یہی نہیں اگر کوئی آدمی بیوی کے پاس جاتا ہے اس لیے سے کہ نیک اولاد پیدا ہوگی امت مسلمہ کے اندر اضافہ ہوگا تو اجر اور ثواب کا کام ہے یہ یہ اجر اور ثواب کا کام ہے انسان کھاتا اور پیتا اس لیے ہے تاکہ اسے طاقت ملے تندرستی ملے وہ کمزوروں کی بے بسوں کی مظلوموں کی مدد کر سکے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے یہ اجر اور ثواب کا کام ہے ہمارے بھی فرماتا ہے تم میں سے ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے بھی عزر ملتا ہے صحابہ رام نے کہا کیسے عزر ملتا ہے اپنی شہبت پوری کرتا ہے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی شہبت کو غلط طریقے سے پوری کرے گا تو گنا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا گنا صابق رام نے کہا تو کہا جو طریقہ اللہ نے حلال کیا ہے اس کے ذریعے سے اگر اپنی شہبت پوری کرتا ہے تو اس کو عزر کیوں نہیں ہوگا یہ عزر اور ثواب کا کام ہے یہ لیکن دن میں اگر آپ بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف ٹوٹے گا نہیں بلکہ آپ کو سخت کفارہ دینا پڑے گا گردن آزاد کرنا ہے یا دو مہینے پیدل کے روزے رکھنا ہے یا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا حلال چیز تھی یہ حرام نہیں تھی یہ دنیا اسی سے قائم ہے اگر شادی بیاہ نہیں لوگ کریں گے دنیا ختم ہو جائے گی اسی سے قائم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دن دن میں کرنے سے انسان کو یہ کفارہ دینا پڑتا ہے تو وہ چیزیں جو حلال تھیں ہمارے لیے ان حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جانے کا نام روزہ یہ اصل روزہ ہے وقتی طور پر کب سے کب تک صبح ساتکس لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا نہ بیوی کے پاس جانا ہے سب چیزیں حلال ہمارے لیے نیتیں صحیح اجر و ثواب کا کام ہے فضیلت والا عمل ہے لیکن دن میں اللہ رب العالمین نے یہ حرام کر دیا ہمارے اوپر کیوں حرام کیا ہے حرام چیزیں تو سب کے لیے حرام ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں روزہ کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب یا بہترین عمل میں سے ہے کیونکہ روزے میں انسان حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے مرغوب چیزوں کو چھوڑتا ہے کھانا پینا کس کو مرغوب نہیں ہے کس کو پسند نہیں ہے سب کو پسند ہے کھانا پینا لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے بیوی کے پاس جانا عورت سے مستری کرنا شہبت پوری کرنا یہ مرد اور عورت کے اندر اللہ نے خسرت رکھی ہے سب کے اندر انسان کو خوشی ملتی ہے لیکن اس چیز کو دن میں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تو حلال چیزوں کا کرنا وقتی طور پر وہ ہمارے لیے حرام کیا گیا حرام چیزوں کا چھوڑنا تو ہمیشہ کے لیے حرام اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے کبھی جھوٹ بولنا حلال ہے ہمارے لیے کچھ لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اگر ان کی تجارت غلط ہے تو کہتا نہیں رمضان ہم کچھ نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے سود نہیں لیں گے سود کا کاروبار نہیں کریں گے غبر نہیں کریں گے دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیوں رمضان کی وجہ سے تو سوال یہ ہے کہ کیا چیزیں کبھی حلال تھی ہمارے لیے کبھی حلال تھی نہیں کبھی حلال نہیں تھی یہ چیز تو ہمیشہ کے لیے حرام کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے حلال نہیں قرار دیا تو روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے روزہ کیا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے داڑھی وغیرہ چھوڑ دیں گے نہیں اڑائیں گے داڑھی اور عید کی نماز پڑھ کر کے آئیں گے سب سے پہلے داڑھی پر ان کا اس طرح چلے گا یا نماز پڑھنے سے پہلے داڑھی مڈا لیں گے ہے کہ نہیں اور بھی چیزیں جو گناہ ہے کرنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھا لیا یہ فائدہ نہیں میرے بھائی رمضان یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا مہینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کو ثواب زیادہ ملے گا بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ آپ یہ نیکیاں صرف چار نیکیاں ایسی ہیں جو انسان اس مہینے کے اندر کرتا اور مہینے میں نہیں کر سکتا صرف چار نیکیاں بس باقی اور نیکیاں ہمیشہ کے لیے ہیں نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا صدقات و خیرات کرنا زکوٰۃ دینا غریبوں کی مدد کرنا نوافل پڑھنا عمرے کرنا جتنے بھی نیک امال ہیں چار کو چھوڑ کر کے باقی تمام نیک امال ہر مہینے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں وہ چار عمل کون سے ہیں ایک تو رمضان کا روزہ روزہ فرض ہی ہے باقی مہینوں میں روزہ فرض نہیں مصنون ہے نمبر دو کیا ہے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے اس مہینے سے زکوٰۃ الفطر کا تعلق ہے دو چیز ہو گئی تیسری چیز کیا شب قدر جو اس مہینے کے اندر آتی ہے شب قدر کسی اور مہینے کے اندر شب قدر نہیں آتی چوتھی چیز کیا عید کی نماز پڑھنا اور اگر پانچویں چیز لے اعتکاف کرنا رمضان کے مہینے میں باقی کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کے لیے اور دنوں کے اندر مصنون نہیں ہے سب مصنون ہے دیگر مہینوں میں کرنا قرآن پڑھنا سکات و خیرات کرنا نیکیاں کرنا ہر مہینے کے اندر مصنون ہے روزہ رکھنا مصنون روزہ اس مہینے میں کرنے سے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اللہ نے اس مہینے کے اندر ثواب کے کے اندر اضافہ کر دیا آپ اگر رمضان میں روزہ رکھو گے کیا نام عمرہ کرو گے ایک حج کے برابر ثواب ملے گا اور مہینوں میں عمرہ کرو گے اتنا ثواب نہیں ملے گا قرآن پڑھو گے اس مہینے میں زیادہ ثواب ملے گا اور مہینوں کے مقابلے میں اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ ہر سال ہر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر کے جبیل امین کو سناتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی مرتبہ قرآن پڑھتے تھے کچھ لوگوں غلط فہمی ہو گئی ایک ہی مرتبہ نہیں پڑھتے تھے قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھ کر کے جبریل امین کو سناتے تھے باقی تو آپ تو پڑھتے ہی تھے کیونکہ جبریل امین تو ہمیشہ نہیں آتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تب آسمان سے نیچے آتے تھے وہی لے کر کے تو جب آتے تھے تو اس کا فائدہ اٹھاتے تھے قنیمت جانتے اور جبیل امین جن پر کے ذریعے اللہ نے قرآن نازل کیا ان کو پہلے پڑھ کر کے سناتے تھے وہ تو ایسا نہیں کہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ ختم کرتے تھے ایسا نہیں ہے ایک مرتبہ پڑھ کر کے جبیل امین کو سناتے تھے باقی کتنی بار ختم کرتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے جی ہاں تو کیوں اس لیے رمضان میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا اس لیے قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے زکوٰۃ صدقات خیرات کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے اس مہینے کے اندر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے تو اس مہینے کے اندر نیکیوں میں کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر نیکی کر لیں باقی اور مہینے کے اندر چھوڑ دیں جیسے کہ ہے یہ چیز ہے کہ نہیں رمضان کا مہینہ آتا اچھی چیز ہے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو ہم کو سب کو ثابت ثابت قدمی عطا کرے نیکیوں پر اطاعت پر عبادات پر رمضان کے مہینے میں دیکھیے مسجدیں آباد فل ہو جاتی ہیں الحمد اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سے رمضان ہی سے متعلق ہے کیا نماز رمضان کے بعد نہیں ہے نماز تو ہمیشہ کے لیے ہمارے پر فرض ہے ہمیشہ کے لیے فرض ہے نماز ایسا نہیں کہ نماز سے رمضان کے مہینے میں ہمیشہ فرض ہے تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے نیکی کر لیں ایک مہینے میں خلاص اس کے بعد گیارہ مہینہ کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نیکیوں کا مہینے کا مطلب نیکیوں کے مہینے کا مطلب صرف یہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ نیکیوں میں ثواب زیادہ ملے گا ایسا نہیں کہ نیکیاں اور مہینے کے اندر ختم ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے ایسا نہیں ہے نیکیوں کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے کھول رکھا تو میرے بھائیوں یہ ہے اصل رمضان روزے کا مطلب کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں آپ کے لیے وقتی طور پر ان کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے گناہوں کے چھوڑ دینا ہمیشہ ہم سے ضروری ہے نیکیاں کرنا ہمیشہ ہم سے مطلوب ہے فرض اور واجبات ہمیشہ اللہ نے پر واجب کر دیے ہیں ان کا ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اصل ہے میرے بھائی روزہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے تین لوگ آئے ابو واقع اللہ عصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستیش کے آوی جو فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کو بھول کیا تھا وہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے تین لوگ تشریف لائے مسجد کے اندر تینوں آدمی داخل ہوئے ایک آدمی تو چلا گیا آپ درس دے رہے تھے وعد و نصیحت کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی چلا گیا دو آدمی اندر آئے ایک آدمی نے دیکھا کہ ہمارے نبی کے آس پاس قریب میں ایک جگہ خالی ہے وہاں آ کر کے وہ بیٹھ گئے اور ایک آدمی شرما گیا کہ کیا میں اندر جاؤں قریب کیا جاؤں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کو سے شرم آ گئی اسے مسلمانوں سے صحابہ سے اس کو شرم آ گئی سب سے آخر میں وہ بیٹھ گیا ہمارے بھی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ تینوں لوگوں کے بارے میں کہ ایک وہ شخص جو آ کر کے ہمارے قریب بیٹھا اللہ تعالیٰ کی اس نے پناہ طلب کی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے علم حاصل کرنے کے راستے کو آسان کر دیا اللہ نے اسے اللہ رب العالمین نے اسے پناہ دے دی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رحمت فرمائی اور جو لوگوں سے شرما کر کے سب سے آخر میں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی شرما گیا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سے شرمانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی شرما گیا اور لوگوں اور اس کا مواخذہ نہیں کیا اس کی گرفت نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس عمل پر بھی اسے اجر اور ثواب مل گیا لیکن تیسرا وہ آدمی جو مسجد کے اندر داخل تو ہوا لیکن مسجد میں آ کر کے نہیں بیٹھا علم سے فائدہ نہیں اٹھایا نبی کی حدیث نہیں سنی اللہ نے اس کو دور کر دیا اللہ نے کیا کیا اس کو دور کر دیا تو اسی طریقے سے تین قسم کے لوگ ہوئے یہی صورتحال رمضان کے تعلق سے بھی ہماری بنتی ہے کچھ لوگ ایسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے اور مہینہ ویسے یہ بھی مہینہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے روزہ تک نہیں رکھتے میرے بھائی اگر ان کو خوشی ہوتی صرف اس لیے کہ رمضان میں اچھے اچھے کھانے ہمیں ملیں گے بس ورنہ ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا دن میں کھاتے ہیں لوگوں کے سامنے یہاں تو الحمد للہ مملکت سعودی عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی اسلامی مملکت ہے الحمد للہ و سنت کا نفاذ ہے الحمد للہ یہاں نہیں ہوتی ہوٹلس اور دکانیں بقالات ساری بند رہتے ہیں دن کے اندر نہیں کھلتے ہیں الحمد لیکن وہ ممالک جو غیر اسلامی ممالک ہیں آپ وہاں دیکھیں گے ایک مسلمان دن میں ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتا ہے بلکہ اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بناتی ہے اگر نہ بنائے تو اس کو طلاق دے دے گا اس کو مارتا بھی ہے غصہ بھی کرتا ہے یا باپ نہیں روزہ رکھتا ہے تو بیٹی کھانا بنا کر کے دیتی ہے یا بھائی نہیں روزہ رکھتا بہن کھانا بنا کر کے دیتی ہے اتنی بے شرمی ہوتی ہے کہ ایک تو روزے دار ہیں ان سے کھانا بنواتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر اس طرح کی صورتحال ہمارے ملکوں کے اندر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر دن دہاڑے بیڑی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے پان کھا رہا ہوتا ہے اور ایک دم دین سے مکمل طور سے اعراض کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کا مہینہ آیا گیا اس کو کچھ نہیں نہ مسجد سے واسطہ نہ قرآن سے نہ دین سے نہ عبادت سے کسی چیز سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور اس کو کچھ فرق فرق نہیں پڑتا کہ رمضان آیا اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اس طرح کے لوگوں کی زندگی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو الحمد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیکیاں تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اور زیادہ چستی کے ساتھ کرتے کیونکہ ادر اور صاف زیادہ ہے تحجد پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ ان کو اور زیادہ ادر و ثواب ملتا ہے تراویح پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ ان کو ادر ثواب اور زیادہ ملتا ہے اور دنوں میں بھی پڑھتے ہیں یا اگر نہیں پڑھتے تو کم سے کم نوافل کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہماری گردنیں آزاد ہوتی ہیں سب سے زیادہ اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پوری رات ہوتی ہے چیز ایسا نہیں کہ آخری اشرے میں جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا اشرا رحمت کا ہے دوسرا اشرا یعنی دوسرے دس دن مفرت کے ہیں اور تیسرا دس دس دن دن کیا ہے جہنم سے آزادی کے ایسا نہیں ہے پورا مہینہ رحمت کا پورا مہینہ مفرت کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ اس کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت دوسرا اشرا مفرت تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ مفرت کرتا ہے لوگوں کو جہنم سے پورے مہینہ آزاد کرتا ہے یہ اشرات میں تقسیم کر دینا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والی بات ہے اللہ کی مفرت کو تقسیم کر دینے والی بات ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین پورے مہینے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو یہ خیر و برکت کا مہینہ اسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اسے انسان کیا ہے اللہ اللہ ان شاء اللہ اگر اسپتال لے جاؤں اسپتال لے کر کے جائیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا تھا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت درستہ فرمائے آپ سب لوگ ہمارے بھائی کی لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ہر مرض سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے ہمیں ان کو سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ان کو درجات میں بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اللہ رب العالمین ان کو اس مرض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے اندر بڑھ دیے اور ان کے درجات کے اندر اضافہ فرمائے عام رب العالمین تو میرے بھائیوں اسی پر اپنی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے بابرکت مہینے سے زیادہ سے زیادہ نئے کامال کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حفاظ فرمائے اور اللہ رب العالمین سب کو نیکی پر قابل کامل بارک اللہ علیہ فرقان عدیم منفایا کو ملایا تو اس کے حقیق ان تعالی جواد اللہ ان کے